ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم اس زندگی کا شعور نہیں کر پاتے ہو اللہ کی اعتعاد پر صبر کرنے کا عظیم ترین نمونہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے کہ آدمی اپنے خالق و مالک کی رضا کی خاطر اس کی راہ میں اپنی عزیز ترین شے یعنی جان کی قربانی دیتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شہید کو اس دنیاوی زندگی سے افضل و اعلیٰ زندگی عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے اور مومنین کو منع کیا ہے کہ وہ شہید کو مردہ کہیں کیونکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہوتا ہے لیکن وہ ایسی زندگی ہوتی ہے جس کا ہم شعور نہیں کر پاتے مگر ہمارے شعور نہ کر پانے سے اللہ کے نزدیک ثابت شدہ حقائق نہیں بدل جاتے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ہے عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم اللہ من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم اللہ خوف عليهم ولا هم يحزنون من لا طبشرون عجر المؤمنین یعنی وہ زندہ ہیں انہیں اپنے رب کی طرف سے روزی مل رہی ہے اور اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ انہیں دیا ہے اس پر خوش ہیں اور ان لوگوں کی نسبت خوش ہو رہے ہیں جو ابھی ان سے ملے نہیں ان کے پیچھے ہیں کہ نہ تو انہیں کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ کسی قسم کا غم کھائیں گے وہ اللہ کی نعمتوں اور اس کے فضل کی وجہ سے خوشیاں مناتے ہیں اور اس بات سے کہ اللہ ایمان رکھنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا عمران آیت ایک سو انہتر تا ایک سو اکہتر فائدہ یہ آیت برزخ کی زندگی پر دلیل ہے اور یہ کہ برزخ کی زندگی دنیاوی زندگی سے افضل و اکمل ہے